وعلیکم السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام اللہ حضور خیریت وبر خاری پاکستان سے فضل احمد چشتی عرض کر رہا ہوں آپ کو اچھا. مسئلہ کیا تھا ہاں تو اس میں کیا آپ کو پوچھنا تھا جی میں اچھا مل گئی اطوال ہاں اچھا ہاں تو اس کا مطلب غور فرمایا آپ نے اس پر ہاں, ہاں، تو وہ بیان فرما دیں اس کا خلاصہ بیان فرما دے کہ یہ جو فرما رہے ہیں پہلے اوپر جو فرمایا کہ مشہور مذہب جو پیش کیا ہے کہ خارج کا شہ کے ذات کے لیے ظرف ہونا اور اس کے وجود کے لیے ظرف ہونا ان میں کیسے فرق ہوتا ہے اور یہاں پر وجود جو ہے وہ اس اس کیونکہ کے اندر اختلاف ہے وجود کے اندر چار پانچ اقوال ہیں جو میر زاہد امور عامہ پر جو ہے اس کے اندر موجود ہیں اس کے حاشے میں موجود ہیں تو امام اشاری کے نزدیک وجود اور شہر ذات ایک ہی چیز ہے اگر اس پر پھر اعتراض ہوا تو اس کے جواب میں اعتراض یہ ہوا کہ اگر یہ ایک چیز ہے تو پھر تو چاہیے کہ یہ نے جو اختیار کیا ہے جی وہ یہ ہے کہ نسبت اعتباری ہے جی ہاں مسئلہ تو اعتباری مانتے ہیں جی یہ وجود کو بھی اعتباری مانتے ہیں تو امر اعتباری کا وجود خارج میں نہیں ہوتا ہے اچھا اور نسبت کو خارجیہ کہا ہے نسبت کے خارجیہ تو نسبت کے خارج میں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نسبت کوئی مطابق ہو سکے تو اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نسبت کے اوپر جو واقع یا حاصل کا اطلاق ہے جی. کے اعتباری ہے تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نسبت کا رسائن کو حاصل ہوتی ہے جیسے قائم ہے جی، جی۔ نسبت امر اعتباری سے ہوتے ہوئے بھی اس کو واقع اور کہا گیا ہے حاصل کہا گیا ہے جی تو واقع اور حاصل کیسے کہا گیا تو اس کو کہا کہ اس لحاظ سے طرفین کو یہ حاصل ہوتی ہے کیونکہ زید اور قائم ہے جی۔ تو اس کے لیے حصول اس کا ہوتا ہے اور امر اعتباری کا حصول دوسرے کے لیے ہو سکتا ہے اور پھر یہ کہا ہے کہ اس کی مثال بھی آدمی چیز ہے باوجود اس کے عامہ کے لیے اس کا حصول ہے تو یہ امر عدمی اعتباری ہے پھر بھی حصول اس کا ایک شے کے لیے ہے اور ایک شے کے لیے دوسری شے کے ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مثبت ہے جیسے کہ آما کو شخص کے لیے ثابت کیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خارج میں آما ہو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثبت لہو خارج میں ہو اب اس کے بعد یہ کہا ہے کہ خارج کو نسبت کا جو ظرف بنایا ہے اور نسبت کو خارجیہ سے موصول کیا کہ اس کا یہ تقاضا نہیں کہ نسبت خارج میں موجود ہو جی۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس لیے کہ محققین نے یہ فرق کیا ہے کہ خارج خود شے کا ظرف ہو یہ الگ چیز ہے اور وجود شے کا ظرف ہو یہ الگ چیز ہے جی تو شے تو خارج میں ہوتی ہے اور اس کا وجود چونکہ امر اعتبار یہ ہے یہ خارج میں ہوتا نہیں ہے تو خارج نقصے ذاتی شے کا تو درف بنے گا لیکن موجود شے کا درف نہیں ہوگا اب اس کو مثال میں بیان کیا ہے کہ بیت موجود کی خارج میں جو خارج کو وجودی کا درف قرار دیا ہے جی۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغروف یعنی وجود جی،, جی یہ خارج میں ہو بلکہ اس کا تقاضا صرف یہ ہوگا کہ وجود جس کے لیے ثابت ہے وہ خارج میں ہو زید کے لیے وجود ثابت ہے تو زید کو خارج میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے وجود کو خارجی جو کہا جاتا ہے تو بس

رف اس کو خارج کو بنایا گیا ہے اس چیز کو موجود ہونا چاہیے زید کے وجود کو اگر خارج کو بنایا گیا تو زید کو خارج ہونا چاہیے اور وجود زید بھی خارج ہو یہ نہیں جی۔ اس کو کہا پر موجود کیا گئی سورا زید نا وجود ہوئی جی، جی، پھر دوسری مثال دی فی قولنا زودی زید قائمن فی خارج اب یہاں قائم رکھا ہے موجود کے تو اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ خارج کو قائم کا ظرف کہا دیا ہے لیکن قائم کا جو وجود ہے قائم کے خارج تو اب خود قائم کا وجود ہونا چاہیے قائم تو ہم نے وہ میں تو کسی جوہر کے ساتھ ہو کر کے اس کو خارج میں ہونا چاہیے بس ہی چاہیے مگر وہ جمدے قیام یہ بھی خارج میں ہو اس کا تقاضا یہ نہیں بلکہ قیام جس کے لیے تو نسل قائم یہ خارج میں ہوگا ہو کر کے اور کسی جوہر کے تابع ہو کر کے جس جی۔ کو کہا کہ لازم لازم کرو قائم سالت خارج ثبوتی لگائی کا ثبوت یہی جی۔ یعنی خود ثبوت قائم کے لیے ثبوت ہے وہ ثبوت خارج میں نہیں ہوگا پھر آگے یہ کہا کہ الخارج جس کو آپ نے کہا کہ الخارجی ہے الخارجی اسم المری موجود خارج کا ذہنی ہوا اسم المری موجود ہے پھر ذہن تو خارجی موجود پھر خارج کو کہا جائے گا جیسے ذہنی موجود پھر ذہن کو کہا جاتا ہے تو شہ کے خارج اور آیان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خارج میں سے ایک یعنی آیان مجھے بات خارجیہ میں سے ایک چیز ہے اور اسی کے شمار میں ہے جی۔ تو وجود کا خارج کو ظرف بتانا یہ مسام حقل ہے لیے کہ وجود یہ قیام خارجیہ کی شمار میں نہیں ہے اور خارج کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود خارج کے وجود میں ہے اور اس کے وجود کے شمار میں ہے تو اس کو یہ کہا ہے کہ خارج جو ہے صرف شے کا ظرف بنے گا سرف یعنی بنے گا لیکن جب اس کا حقیقت اگر بنایا جائے تو اس شے کے وجود کی مختلف ہوگی یعنی خارج تو اس شے کو ہونا چاہیے جی۔ اور جب مسالات درخت ہے تو اس کے وجود کو مختلف نہیں ہوگا یعنی حقیقت جس شے کو خارج میں کہا جائے گا تو وہ شے تو خارج میں ہونی چاہیے اگر بطور کاموں کی کہا جاتی ہے خارج میں ہے تو اس کا وجود خارج میں ہوگی کوئی ضروری نہیں تو جس کو جو خارج میں کہتے ہیں اسے تصاون کہتے ہیں لہٰذا ہم کو خارج میں تعقب کروا جاتے ہیں خارجیوں میں سے ہونے کا کھلا اس کا تقاضا نہیں ہے جی۔ یہ کہ موت کا حاصل کیا ہے اچھا، اچھا، جی جی میں یہ سمجھ گیا ہوں اب لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں پر وجود کس معنی میں لے رہے ہیں کیونکہ وجود دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک وجود بابانا بودن اور ہستی یعنی وہ امر انتظائی ہے اس کا منشا انتظا اور خارج میں ہے اس کا وجود خارج میں نہیں ہے دوسرا وجود ہے جس کو کہتے ہیں بہل موجودیت جس کا کا یعنی جو جو اس اس کا امر انتظائی کے معنی میں تو پھر زید ان موجود ان فل خارج ہے ہاں زید کا وجود خارج میں ہے کیا وہ وہاں پر یعنی اس کی ہستی خارج میں ہے یا اس کا ہاں، ہونا خارج میں ہے خارج میں مگر اس کا